اسٹوڈینٹس السلام علیکم I hope you all set for our ninth lecture today یہ لیکچر بھی جو ہمارا ہے یہ بھی سسٹمز آف دا باڈی کے اراؤنڈ ہی ہے اور جس طرح آپ کو یاد ہوگا آج کا جو لیکچر ہے یہ خاص طور پہ ڈائجسٹو سسٹم اور رینل سسٹم پہ فوکس ہم کریں گے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے نروس سسٹم کی بات کی تھی اسی طرح اینڈوکرائن سسٹم کی بات کی تھی تو آج کل ہم we are basically focusing on different system of the body that play a very important part in you know health psychology خاص طور پہ اور ان کا جاننا جو ہے وہ I am sure you will be able to appreciate it later on be connecting some of the some of the psychological conditions with these systems تو آج آج ہم بات کر رہے ہیں ڈائجسٹو سسٹم کی اس کے اراؤنڈ ایک چیز تو ذہن میں آپ یہ رکھیے کہ regardless of whether we eat you know a mango اور وی ایٹ اے ایپل اور وی ڈرنک ملک اور وی ڈرنک لسی یو نو اور وی سولو یو نو اور پیرنڈول پل ہماری جو باڈی ہے it pretty much respond in similar fashion the digestive system جو ہمارا ہے وہ basically whatever we eat اس کا جو سب سے پہلا کام ہے وہ اس کو یو نو بریک ڈاؤن کرنا ہے اور you know because unless everything is broken down وہ ڈائجسٹ ہو نہیں سکتا تو مچ آف اٹ جو ہم کھاتے ہیں وہ کنورٹ کیا جاتا ہے ان کیمیکلس اور یہ جو کیمیکلس ہیں you know these chemicals are use by the body اور جو ایکسیس ہوتی ہے ان کیمیکلس کی وہ پھر باڈی جو ہے وہ ایکسکریٹ کر دیتی ہے اس کو ایک قسم کا سمجھ لیں کہ you you know know it's like extra load kind of wasted stuff اس کو باڈی جو ہے وہ ایکسکریٹ کر دیتی ہے تو باڈی جو ہے وہ یوز کرتی ہے کیمیکلس کو اپنے بلڈ اسٹریم میں اور بلڈ اسٹریم میں جو کیمیکلس آتے ہیں یہ ایک قسم کے سارے سسٹم کو ایک بڑی امپورٹنٹ نرشمنٹ جو ہے وہ ملتی ہے ان کو تو یہ جو کیمیکل نیوٹرینٹس ہیں جس سے کہ ہماری جو باڈی ہے اس کو ہیلپ ملتی ہے to develop you know to to get energy اور اسی طرح یہ ایک قسم کا آپ سمجھ لیجئے کہ جس طرح موٹر بائک چلانے کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہے اسی طرح باڈی کو چلانے کے لیے ان کیمیکلس کی ضرورت ہے اور یہ جو انرجی ہے یہ صرف کیمیکلز انرجی ہی نہیں دیتے یا ڈیولپمنٹ میں ہی ایک امپورٹنٹ رول پلے نہیں کرتے بلکہ یہ جو باڈی کی توڑ پھوڑ ہے اس کو اس کی جو ریپیئر ورک ہے وہ بھی یہی کیمیکل جو ہے they help in repairing the body as well which is a very important element you know of these chemicals تو یہ جو ڈائجسٹو سسٹم کی جو ایک جو جرنی ہے یا یہ جو سفر ہے اس کو ہم اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ آپ اگر ایک منٹ کے لیے امیجن کریں you just visualize in your mind in your head کہ یہ جو ڈائجسٹو سسٹم ہے یہ ایک لنگ ایک لمبے ہوز پائپ کی طرح ہے یہ خاص طور پہ یو نو ایک ایک موٹا ہوز پائپ جو جیسا فائر بریگیڈ والے یوز کرتے ہیں اگر وہ تصور آپ ذہن میں لے آئیں تو یہ سمجھیں کہ یہ بیس فٹ لمبا ہوز پائپ ہے اور اس ہوز پائپ کا جو آغاز ہے وہ جو ہے وہ منہ سے ہوتا ہے یو نو جس کو ہم میڈیکل ٹرم میں اورل کہتے ہیں تو اس کا اس کا جو پہلا اسٹیشن ہے وہ ماؤتھ ہے اور اس کا جو اینڈ والا آخری جو اسٹیشن ہے وہ ریکٹم ہے تو ان بٹوین اس بیس فٹ پائپ کے کئی اور اسٹیشنز بھی ہیں اسٹیشنز کی بات جو ہے وہ آپ اپنے اسکرین پہ اس وقت وہ ڈائگرام دیکھ رہے ہوں گے اور اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کس طرح اورل کیویٹی سے جو چیز چلتی ہے ایسوفیگس میں جاتی ہے ایسوفیگس سے کھانا جو ہے وہ آگے اسٹمک میں جاتا ہے اور اسٹمک سے وہ پھر نکل کے ڈیوڈینم میں جاتا ہے جو کہ duodenum is is the entry point for the small intestine اور پھر اسمال انٹسٹائن سے نکل کے وہ کولن میں داخل ہوتا ہے اور پھر کولن سے چیز جو ہے وہ ریکٹم کے ذریعے سے جو ریزیڈیو ہوتا ہے جو ویسٹ ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے تو ان دس وے یہ ایک لمبا سا یہ پائپ ہے اس کی جو ٹرمز میں نے جو ابھی استعمال کی ہیں یہ ابھی آپ کو ایک سے شاید ساری سمجھ نہ آئے لیکن جوں جوں ہم آگے اپنے لیکچر میں چلیں گے اور باقی سسٹمز کو بھی جب ہم کی بات کریں گے تو I am sure you will be better able to understand these terms as well اب میں بات کرنی چاہوں گا ڈائجسٹنگ فوڈ کی ایک بہت اہم سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے how does the system break down food and how does it facilitate the digestion تو بیسکلی آپ دو چیزیں ذہن میں رکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ فوڈ کو یہ مکینکلی بھی بریک ڈاؤن کرتا ہے آپ پوچھیں گے یا جاننا چاہیں گے وہ کیسے جب ہم کسی بھی چیز کو کھانے والی چیز کو منہ میں ڈالتے ہیں اور اس کو چبانا شروع کرتے ہیں جو چیوئنگ کا پروسیس ہے وہ ایک mechanical mechanical way of breaking down what we are eating کیونکہ جب ہم چباتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اچھی طرح چیز کو چبا کے کھانا چاہیے تاکہ اس کے چھوٹے سے چھوٹے پیسز جو ہیں وہ ہو جائیں منہ کے اندر اور دوسرا جو طریقہ کار ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیمیکل میتھڈ کیمیکل میتھڈ سے مراد ہے کہ ہمارے اندر مختلف جو گلینڈز ہیں وہ انزائمز پروڈیوس کرتے ہیں اور یہ جو انزائمز ہیں ان کا ایک کیٹلسٹ ایکشن ہوتا ہے جس سے کہ جو پروسیس ڈائجیشن کا ہے وہ ایکسپیڈائٹ ہوتا ہے وہ تیز ہوتا ہے اور جو سیلز ہیں ان کے بنانے میں یہ جو کیٹلسٹ ایجنٹ انزائمز ہوتے ہیں یہ مددگار ثابت ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہو کہ how do these enzymes work تو اینزائمس کا اس کا ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں in order to see how enzyme you know works اور اس کا کا افیکٹ کیا ہوتا ہے اگر آپ کبھی خاص طور پہ اگر کسی آپ کے میڈیکل کالج میں جاننے والا کوئی ہو لیب میں تو آپ وہاں جا کے یہ ایکسپیریمنٹ بھی بول کے کر سکتے ہیں کہ if you take a bit of of liver liver ایک چھوٹا سا پیس کا اگر آپ لے لیں اور اس کو ہائیڈروجن پیروکسائڈ لیکوڈ میں ڈال دیں تو بڑی جلدی آپ دیکھیں گے کہ وہ جو لیور ہے کا پیس تھا وہ وہ decompose you know chemical action you know start to take place اور وہ جو کیمیکل ایکشن ہے اس میں آپ دیکھیں گے وہ جس طرح یو نو ایک ببلنگ سی نہیں ہوتی جس کو میڈیکل ٹرمز میں فروتنگ کہتے ہیں تو فروڈنگ سے وہ جو وہ ہائیڈروجن پیروکسائڈ ہے یو نو وہ ایویپوریٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے اور آکسیجن بننی شروع اس کی ہو جاتی ہے تو اسی طرح آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب ہم ہائیڈروجن پیروکسائڈ اکثر اوقات یو نو ہم ہم چوٹوں پہ بھی پہ لگاتے ہیں تو جب چوٹ پہ بھی لگاتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے وہ ایویپوریٹ ہو جاتی ہے اور اس کے ببل سے بنتے ہیں تو یہ بیسکلی جو انزائمز ہوتی ہیں لیور کے اندر بھی انزائم ہوتی ہے اس کو ہم کیٹلیز کہتے ہیں اور وہ جو کیٹلیز کا ایک ریئیکشن جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ اور چیزوں کو ڈیزالو کرتی ہے اکثر اوقات جو انزائمز ہوتی ہیں ان کے اینڈ میں ایک ایک موٹا سا اصول ہے کہ موسٹ آف دیز انزائمز ان کے آخر میں ایز لگتا ہے اب مثلا فار انسٹنس کاربوہائیڈریٹ تو کاربوہائیڈریٹ کی اینزائم جو ہوتی ہے اس کو کاربوہائیڈریٹ کہتے ہیں اسی طرح لیکٹیز جو ہے وہ لیکٹوز پہ اثر انداز ہوتی ہے لیکٹوز کیا ہوتا ہے ملک دودھ اسی طرح فاسفیٹیز جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے فاسفیٹ کمپاؤنڈس پہ اور سملرلی سوکریز جو ہے وہ sucrose which is sugar you know اس پہ اثر انداز ہوتی ہے تو this is how these enzyme جو ہے they they seem to work تو اینزائم کا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ کھانے کو چھوٹے سے چھوٹے you know sort of unit میں وہ بریک کرتی ہے اور یہ جو یونٹس ہوتے ہیں یہ ہمارے ڈائجسٹو ٹریک میں جاتے ہیں اور مالیکولس جو ہے وہ ان کے ساتھ واٹر جو ہے وہ اٹیچ ہونا شروع ہو جاتا ہے واٹر مالیکولس اور وہ فردر ایک ڈائجسٹو پروسیس کو ایکسپائٹ کرتے ہیں جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کوئی بھی کھانے کی چیز منہ میں ڈالتے ہیں ایک تو ڈائجسٹو ایکشن جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہی ہے کہ چیونگ کی وجہ سے وہ میکینیکل ایکشن ہوا پھر ایک اور جو کیمیکل ایکشن ہوتا ہے وہ سلائیوے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارا جو سلائیوا ہے اس میں بھی ایسے انزائمز ہوتے ہیں جو کہ اپنا کام فوری طور پہ شروع کر دیتے ہیں اور وہ جو بھی ہم چیز کھا رہے ہوتے ہیں اس کے جو اسٹارچز کو بریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ جو یہ جو سلائیوا ہے یہ you know it's a very very important and effective tool in that way اسی طرح جو یہ جو سلائیوی گلینڈز ہیں ان کو جو ہمارا برین سٹیم ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نروس سسٹم کی بات کر رہے تھے تو ہم نے برین سٹیم کی بات کی تھی تو برین سٹیم جو ہمارا ہے وہ فوراً ان کو میسج دیتا ہے اس لیے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ ہم کسی اچھے کھانے کی چیز کو میز پہ پڑا دیکھتے ہیں کھانے سے پہلے یا ہم کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی اچھی خوشبو ہمیں آ جائے باورچی خانے میں سے خوشبو آ جائے یا کیفیٹیریا قریب ہو وہاں سے آپ گزر رہے ہیں تو سموسوں کی خوشبو آپ کو اگر آ جائے یا شامی کباب کی آپ کو خوشبو آ جائے یو نو یا آپ سوچ ہی لیں اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم بھوکے ہوتے ہیں تو ہم کئی دفعہ you know we are fantasizing about food تو even that kind of a phenomena یا ایکسپیرئنس جو ہے وہ بھی ہمارے منہ میں ایک قسم کا ایک واٹرنگ پروسیس جس کو کہتے ہیں منہ میں پانی آ جانا تو یہ ورچولی منہ میں پانی آ جاتا ہے اور یہ بھی سارا کچھ جو ہے یہ یہ, یہ, ہمارے برین کا کمال ہے کہ وہ ایک ایسا رائٹ وے میسج دیتا ہے یو نو سلائبری گلینڈ کو کہ وہ سیلیویشن کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے حالانکہ ابھی منہ میں کوئی کھانا نہیں گیا ہوتا لیکن just the fact of thinking about it اور smelling about it you know اور visualizing it you know does the work تو اسی طرح اب یہ جو کھانے کی جو جرنی ہے یہ جو سفر ہے یہ اس کے بعد آگے چلتا ہے ایسوفیگس کی طرف ایسوفیگس یو نو کیا ہے ایسوفیگس بیسکلی ایک ٹیوب ہے ہمارے حلق میں یہ ٹیوب جو ہے یہ ایک قسم کی فلیٹ ٹیوب ہے یہ اکثر فلیٹ ہی رہتی ہے لیکن یہ کھلتی اس صورت میں ہے جب ہم کچھ چیز اندر لے جا رہے ہوتے ہیں یا ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو that is when it sort of opens تو ایسوفیگس کا جو کام ہے وہ بیسکلی کیا ہے ایسوفیگس کا کام ہے کہ وہ جو ہم جب چیز کھا رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کو مزید پش کرنا ٹورڈز دا اسٹمک تو یہ جو ایسوفیگس ٹیوب ہے اس کے اپنے اندر کنٹریکشن پیدا ہوتی ہیں اور کنٹریکشنس کے ساتھ یہ کھانے کو مزید دھکیلتی ہے یہ پش کرتی ہے اور یہ جو کنٹریکشنز ہوتی ہیں انہیں پیراسٹیلسس کا نام ہم دیتے ہیں اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ بائی دا ٹائم جو کھانا ہے وہ اس ویگس پہ پہنچتا ہے تو پہلے سے ہی اسٹمک کو میسیجز ملنے شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی کھانا آ رہا ہے اور جو اسٹمک ہے وہ بھی اپنے جو گیسٹرک جوسیز ہیں وہ بھی ان کو یو you نو know, ایک قسم کا پروڈیوس کرنا شروع کر دیتا ہے تو ایک قسم کی تیاری جو ہے وہ ابھی کھانا ایسوفیگس میں ہی ہے لیکن میسج جو ہے وہ اسٹمک تک پہنچ جاتی ہے اور جو جوسیز ہیں وہ وہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اور آنے والے کھانے کی ایک قسم سے پیٹ جو ہے وہ تیاری کرنی شروع کر دیتا ہے اسٹمک جو ہے وہ ایک کمال کا آرگن ہے کیونکہ اس میں بڑی کیپیسٹی ہے نہ صرف فوڈ کو اندر رکھنے کی اور اس پہ اس کو چبانے کی اور اس کو ڈائجسٹ کرنے کی بلکہ اس کے اندر capacity for all kind of اور all kind of gastric juices اور all kind of for instance hydrochloric acid جو ہے وہ بھی ہمارا اسٹمک جو ہے پروڈیوس کرتا ہے اسی طرح پیپسن ایک اینزائم ہے جو کھانے کو چبانے کے لیے اور ہضم کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے یہ بھی ہمارا جو پیٹ ہے اس اس کو پروڈیوس کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پیٹ کے اندر ایک اور اسٹکی میوکس ہم اس کو کہتے ہیں وہ ہمارا جو اسٹمک ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے تاکہ اس کی جو لائننگ ہے اسٹمک کی اس پہ وہ ایک قسم کا ایک لوبریکینٹ کا کام کرتی ہے اور یہ جو میوکس ہے یہ ایک قسم کا آپ سمجھ لیجئے کہ پیٹ کی لائننگ کو پروٹیکٹ کرتی ہے کیونکہ اب پیٹ کے اندر جس طرح میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ بے شمار اس طرح کے یو نو ہائیڈروکلورک ایسڈ بھی ہے اور انزائمز بھی ہیں اور گیسٹرک جوسز بھی ہیں اور ہمیں یہ ساری ایسی چیزیں جن کا کام جو کچھ ہم نے کھایا ہے اس کو اس کو یو نو سیلز میں تبدیل کرنا ہے اور کیمیکل ریئیکشن اندر پیدا کرنا ہے تو یہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پیٹ کی وال کو ڈیمیج بھی کر سکتی ہیں اگر اندر یہ سارے کیمیکل ساتھ ساتھ انزائم ساتھ ساتھ جو ہے یہ پروڈیوس نہ ہو رہی ہوں تو پھر جو مسکولر جو وال ہوتی ہے مسکولر وال جو ہے وہ ایک ہمیں پتہ تو نہیں چلتا لیکن ہماری جو پیٹ کی جو وال ہوتی ہے وہ بھی ایک چیئرنگ موشن سا پیدا کرتی ہے چرننگ موشن جو ہے اس کا جو کام ہے وہ بیسکلی گیسٹرک جوسیز میں کھانے کو مکس کرنا ہے تو وہ آپ سمجھ لیجئے جیسا ایک ایک ہم گرائنڈر نہیں چلاتے آج کل کے زمانے میں ہم نے یہ الیکٹریکل گرائنڈرز رکھے ہوئے ہیں چیزوں کو بلینڈرز رکھے ہوئے ہیں چیزوں کو بلینڈ کرنے کے لیے تو اسی طرح کا یہ بھی ایک قسم کا پیٹ کے اندر بھی ایک قسم کا بلینڈر سا ہے تو یہ جوسز کے ساتھ مکس ہوتا ہے اور اندر جو کھایا پیا ہے اس کو بلینڈ کرتا ہے اور ایک سیمی لکوڈ فارم اس کی کریٹ کرتا ہے اور پھر یہ جو سیمی لکوڈ مکسچر ہوتا ہے یہ آگے مسلس کی کنٹریکشنس کے ساتھ یہ آگے دھکیلا جاتا ہے ٹوڈز اسمال انٹسٹائن اور اسمال انٹسٹائن جس طرح میں نے آپ کو آپ نے دیکھا بھی ہوگا فگر میں ٹی وی پہ اپنے مانیٹر پہ کہ اس کی جو اینٹری پوائنٹ ہے اسمال انٹسٹائن کی اس کو ہم ڈیوڈنم کہتے ہیں تو اسمال انٹسٹائن کی طرف یہ جو سارا اسٹف ہے یہ ایک قسم کو پوچھتے ہیں یہ جو چھوٹی انٹسٹائن ہے یہ بڑی امپورٹنٹ آرگن ہے باڈی کا ایک پارٹ ہے خاص طور پہ ڈائجیشن کے حوالے سے فرسٹ آف آل سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ کھانے کو مکس کر کے یو نو صرف مکس ہی نہیں کرتی بلکہ کھانے کی اندر وہ جو ایک تضابیت سی پیدا پیٹ میں ہوتی ہے ایسیڈیٹی کیونکہ ہائیڈروکلورک ایسڈ بھی ہے اور پیپسین بھی ہے اور اور بھی انزائم اندر کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو اب جب چیز پیٹ میں سے نکل کے یو نو اسمال انٹسٹائن کی طرف آتی ہے تو اب انٹرسٹائن کا ایک کام تو یہ ہے کہ اس کو ایک قسم کا الکلائن بنانا یا اس کی وہ جو تضابیت ہے اس کو کم کرنا اب آپ پوچھیں گے یہ تضابیت کم کرنا کیوں امپورٹنٹ ہے یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یہ جو تضابیت ہے یہ اس میں پینکریاز بھی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں اس میں گول بلیڈر بھی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے اور اس میں اسمال انٹسٹائن بھی ہماری ہیلپ کر رہی ہوتی ہے تو یہ تجابیت کم کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے پیٹ میں تو کیپیسٹی ہے کہ وہ اس طرح کے یو نو uh, تیزابیت والی چیزوں سے ڈیل کر سکے لیکن یوں ہی کھانا یو نو ہم اسمال انٹسٹائن کی طرف آتا ہے اور آگے کولن کی طرف چلتا ہے تو نہ انٹسٹائن میں یہ کیپیسٹی ہے نہ کولن میں یہ یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ بہت زیادہ تیزابیت والی چیز سے ڈیل کر سکے تو اگر یہ ایرکلائن افیکٹ جو ہے یہ جوجنل یو نو انٹرنس سے پہلے نہ ہو تو پھر ڈر یہ ہوتا ہے کہ جو یہ گیسٹرک جوسز ہیں یہ ہمارے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ انٹسٹائن کی وال کو یہ you know they have a negative kind of impact on them دوسری چیز یہ ہے کہ جو انزائمز جو ہیں جو پینکریاز سیکریٹ کرتے ہیں وہ مزید یو نو کاربوہائیڈریٹس اور پروٹینز اور فیٹس کو فردر ڈیزالو کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں اور تیسری جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اسمال انٹیسٹائن کا وہ یہ ہے کہ وہ ایبزاربشن کا جو پروسیس ہے اس سارے پروسیس کو ایکسپیڈائٹ کرتی ہے اور اس کو وہ ایک تقویت سی ملتی ہے کہ چیز جو ہے وہ آگے آگے چل سکے اور ڈائجیشن ایک بہتر انداز سے ہو سکے اس میں ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ ہماری جو اسٹمک ہے وہ صرف اس کی جو اندر کی لائننگ جو ہے وہ بہت زیادہ چیزوں کو ایبزارب نہیں کرتی اور اسی لیے وہ سارے یہ یہ جو گیسٹرک یو نو فلوئڈز ہوتے ہیں اور پیپسن ہوتی ہے اور اور انزائمس ہوتے ہیں اور ہائڈروکلورک ایسڈ ہوتا ہے وہ اسی لیے اس اسٹمک کے اندر وہ چیزیں کام کرتی ہیں کیونکہ اس کی کیپیسٹی فار ایبزارپشن ان چیزوں کی نہیں ہوتی لیکن دو چیزیں ایسی ہیں یہ ذہن میں آپ رکھیں جس کو اسٹمک ایبزارب کرتا ہے اس میں پہلی چیز جو ہے وہ ہے ایسپرین ایسپرین جو ہے یہ اسٹمک کی وائز ابزارب کرتی ہیں اور دوسری جو چیز جو اسٹمک کی وال ابزارب کرتی ہے وہ الکوہول ہے اور یہ دو چیزیں ہیں جو اسٹمک کی وال جو ہے وہ ایبزارب کرتی ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فار انسٹنس اگر الکوہول جو ہے اس کی جو اگر الکوہول یوز کی جائے اور ساتھ کوئی فیٹی فوڈز کھائے جائے تو پھر اس کی جو جو ہے وہ نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے کہ جو فیٹی فوڈ ہوتے ہیں وہ اندر اس کی ایبزاربشن اس کی وال کو ایک قسم کا کور کر دیتے ہیں اور پھر الکوہول جو ہے وہ ایبزارب پیٹ میں نہیں ہوتی تو بائی دا ٹائم جو فوڈ جو ہے وہ ایبزارب ہو کے آگے جاتا ہے تھرو دا انٹسٹائن تو انٹسٹائن کی وال جو ہوتی ہے اس میں یو نو یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ کاربوہائیڈریٹس کو مزید سارٹ آف بریک کرتی ہے اور وہ سمپل شوگرز میں اس کو بریک کر دیتی ہے کاربوہائیڈریٹس کو اسی طرح وہ فیٹس کو یو you نو know, ہم یہ جو گوشت اور یہ چربی اور یہ چیزیں کھاتے ہیں ان کو وہ گلائسرول میں اینڈ فیٹی ایسڈز میں یو you نو know, تبدیل کر دیتی ہے اور وہ پروٹین کو پروٹینز جو ہم کھاتے ہیں ان کو امینو ایسڈز میں وہ تبدیل کر دیتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ اب تک ہم بات جو کر رہے تھے بیسک فوکس ہمارا تھا کہ how does the digestive system جو ہے وہ how does it of work in terms of breaking the food into smaller bits and pieces تو اب ہم اس کو اور آگے لے کے چلیں گے اور میں بات کرنی چاہوں گا خاص طور پہ کہ ہاؤ ڈز ابزاربشن اکر کہ یہ جو سب کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں اور پھر یہ اسمال سیلس میں اور تبدیل ہوتا ہے تو پھر یہ جو کیمیکل ریئیکشن جو ہوتا ہے کیمیکلی یہ چیزیں جو ہیں یہ کس طرح ان کا آگے کیا کیا بنتا ہے اور یہ کہاں کہاں جاتی ہیں سب سے پہلے آئی تھنک جو چیز ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اسمال انٹسٹائن ہے اس کی کہہ لیجیے اس کی جو وال ہے وہ پورس ہے پورس سے مراد یہ ہے کہ اس میں سے اس میں کیپیبلٹی ہے کہ مالیکیول جو ہے وہ اس میں سے pass pass through it in order to increase the absorbing surface یہ جو انٹیسٹائن ہے اس کے وال میں بے شمار قسم کی پروجیکشنز ہوتی ہیں اور یہ جو پروجیکشن سے میری مراد ہے کہ ایسی کنفیگریشن ہیں یو نو جو باہر نکلی ہوئی ہیں آپ کی ٹی وی پہ بھی اس کو ڈائگرام آ رہی ہوگی اس میں آپ دیکھیں گے کس طرح یہ جو چیزیں ہیں یہ پروٹروڈ آؤٹ کی ہوتی ہیں اور یہ جو پروجیکشنز ہیں ان کے ساتھ ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ان کے ساتھ کیپلریز ہے آئی مین بلڈ ویسلز جو ہیں جن کو ہم کیپلریز کہتے ہیں اسی طرح ان کے ساتھ جو دوسرا ایک ایک چیز ہے وہ ٹیوبولر چیز آپ کو جو نظر آ رہی اس کو ہم لیکٹیل کہتے ہیں تو یہ بیسکلی جو جو کیپلریز ہے یہ یہ بڑا امپورٹنٹ فنکشن ایک رول پلے کرتی ہیں کیونکہ کیپلریز جو ہیں یہ امینو ایسڈس کو اور سمپل شوگر جو ہے اور پانی جو ہے یہ ان کو ابزارب کرتی ہیں اسی طرح یہ فیٹی ایسڈس جو ہے اور وائٹمنز اور منرلز جو ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں یہ capillaries help in the absorption of these matters تو یہ ساری کی سارا کیپیلری کا کام ہے کہ وہ جہاں سے سمپل شوگر اس کو ملے جہاں سے فیٹی ایسڈ ملے پانی ملے امینو ایسڈ ملے تو اس کا کام ہے کیپلری کا کہ اس کو ایبزارب کرنا اسی طرح جو الیکٹریلز ہیں وہ ایکسیپٹ کرتی ہیں کن چیزوں کو لائک فار انسٹنس گلائسرول اور گلائسرول کے ساتھ ساتھ یو نو ریمیننگ جو فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں اور وائٹمنس جو بچ گئی ہوتی ہیں کیپلری سے وہ ان کو بھی ایبزارب کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں تو اس طرح یہ چیزیں جب ایبزارب ہوتی ہیں تو ابزارب ہونے کے بعد ان کا جو سفر ہے وہ رک نہیں جاتا وہ اسمال انٹیسٹائن سے وہ جو سفر ہے وہ آگے چلتا ہے اور آگے وہ چلتا ہے کدھر جاتا ہے جس طرح آپ کو میں نے پہلی فگر میں بتایا تھا وہ کولن کی طرف جاتا ہے تو جو کولن ہے یہ بھی ایک بہت اہم رول جو ہے ایک فنکشن جو ہے اس کو پلے آؤٹ کر رہا ہے کولن جو ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو first half of the colon جو ہے اس کا جو مین کام ہے وہ ایبزاربشن آف واٹر ہے تو کولن جو ہے وہ پہلا جو اس کا ہاف ہے وہ پانی کو ایبزارب کرتا ہے اور اس کے بعد یو نو وہ مزید جو چیزیں جو بقایا رہ جاتی ہیں ان کو وہ مزید آگے ٹرانسپورٹ کرتا ہے اور وہ جو ٹرانسپورٹ کرتا ہے وہ you know second half of the colon میں اس کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے اور اس ہاف میں یہ جو second half of the colon ہے اس میں پھر بیکٹیریل ایکشن جو ہے وہ ٹیکس پلیس اور یہ جو بیکٹیریل ایکشن ہے اس کا ایک بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے کیونکہ بیکٹیریل اس ایکشن کی وجہ سے جو ہمارے اندر کا جو میٹیریل جو کولن کے دوسرے حصے تک پہنچتا ہے وہ پھر فیسز کی شکل میں ٹرانسفر ہوتا ہے تو جو فیسز ہیں وہ پھر جا کے ریکٹم کے ایک حصے میں اسٹور ہو جاتے ہیں اور پھر وہ انتظار کرتے ہیں اس ٹائم کا جب کہ ہمیں حاجت کی فیلنگ ہوتی ہے and we can go to the washroom and we defecate تو اس لحاظ سے آپ نے یہ دیکھا کہ یہ کتنا انٹریکیٹ سارا کا سارا سسٹم ہے آئی I مین mean, وہ چیز جو منہ سے شروع ہوئی اور یو you نو know, ہم نے اس کو سب سے پہلے چبایا اور اس کے چھوٹے چھوٹے یو نو پیسز کیے پھر سلائیوے کی مدد سے وہ آگے چلی لیرنگس میں گئی ایسوفیگس نے اس کو آگے مزید پش کیا اسٹمک میں آئی اسٹمک میں سارے جوسیز نکلے اور ان جوسیز نے ان پیپسین نے یو نو ہائیڈروکلورک ایسڈ نے اس سارے تمام چیزوں کو مزید یو you نو know, اپنا ایک ایسا کیمیکل ریئیکشن پیدا کیا کہ مزید ان کو ڈیزالو کیا اور پھر وہ آگے وہ چیز ڈیو کے رستے سے اسمال انٹسٹائن میں سے یو know, ہوتے ہوئے ایبزارب ہوتے ہوئے آگے چلی اور پھر کولن میں آئی اور کولن میں پانی ایبزارب ہوا اور پھر باقی جو مٹیریل بچ گیا تھا اس کو بیکٹیریا نے ایک بیکٹیریل ایکشن کی شکل میں یو you نو know, اس کو ریکٹم کے اس حصے تک یو نو پہنچایا گیا کہ جہاں پہ وہ بعد میں ہم اس کو ہم ڈیفیکیٹ ہم کر سکیں تو یہ سارا ایک بہت کمال کا نظام ہے اب آپ کے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہوگا کہ اچھا یہ تو ہو گیا ڈائجسٹو سسٹم لیکن کچھ ایسی کنڈیشنز بھی ہیں یا ایسی کوئی بیماریاں بھی ہیں جو ڈائجسٹو سسٹم کی ہوتی ہیں اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہم اکثر اوقات اخباروں میں اور رسالوں میں اور ٹی وی پہ یو نو ہم بے شمار پیٹ کی بیماریوں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں اور اکثر گھروں میں اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے ذرا تھوڑا سا غور بھی ہم کرتے ہیں کہ وہ کیا ایسے پروسیسز ہیں یا ایسی کیا پرابلمس ہیں جن کو ہم ڈائجسٹو پرابلمس کا نام دے سکتے ہیں کچھ تو ایسی پرابلمس ہیں جو کہ ڈائجسٹو سسٹم سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں اور کچھ ایسی پرابلمس ہیں جو ان باڈی پارٹس سے ریلیٹڈ ہیں جو ایک جن کا ایک رول ہے ڈائجسٹو سسٹم کی آپریشن میں تو جن کو ہم ڈائجسٹو آرگنس کا نام دے سکتے ہیں تو اس میں جو پہلی پرابلم جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا اس کو ہم پیپٹک السرس کہتے ہیں تو یہ آپ نے نام سنا ہوگا peptic ulcers ulcers I think a very common word اکثر اوقات آپ نے کا نام سنا ہوگا اور پیپٹک السرز جو ہے this is the most common condition out of the various ulcers that exist تو یہ السرز کیا ہوتے ہیں یو نو السرز جو ہے یہ قسم کے you know they are open sores یہ اوپن زخم کہہ لیجیے جو اسٹمک کی لائننگ میں جو ہے یا انٹسٹائن میں نارملی ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور یہ خاص طور پہ جو ایریا بڑا ولربل ہے وہ ڈیوڈینم کا ایریا ہے کیونکہ ڈیوڈینم جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا اور بتایا ڈیوڈینم جو ہے وہ ایک قسم کا اینٹری پوائنٹ ہے ٹو دا اسمال انٹسٹائن تو وہ بڑا سینسٹیو پوائنٹ ہے تو یہ جو السرز ہیں یہ انویریبلی اگر ضرورت سے زیادہ گیسٹرک جوسز انسان کے پروڈیوس ہونے شروع ہو جائے اور یہ چیز کرونکلی پروڈیوس ہونی شروع ہو جائے تو پھر اس سے آہستہ آہستہ اوور منتھس اینڈ ایئرس یہ السریشن کا پروسیس جو ہے یہ پیدا ہو جاتا ہے اسی طرح کئی دفعہ تو کرونک یو نو یہ گیسٹرک جوسز کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے اور اسی طرح کئی بیکٹیریل انفیکشنز ہیں جو اس پروسیس کو بھی انیشیٹ کر سکتی ہیں یا کر دیتی ہیں اکثر اوقات اس کی جو ایک کامن کمپلینٹ سننے میں آتی ہے یا کامن سمٹم جو اس کا ہوتا ہے وہ پیٹ کی درد ہے اگر آپ کو متواتر ایک کانسٹنٹ قسم کی کمپلینٹ پیٹ کی درد کی رہے اور وہ کئی مہینے چلے کہ آپ کو ہر ہر ہفتے یہ لگے کہ جی مجھے پیٹ میں درد رہتی ہے تو پھر آپ فوراً رجوع کریں کسی ایسے ڈاکٹر کا جو اس چیز کو اس کنڈیشن کو اچھی طرح سے سمجھتا ہو جانتا ہو اکثر اوقات یہ جو السریشن ہے یا یہ پریکٹیکلسرز جو ہے یہ جو پرابلم جو ہے یہ یہ ایڈلٹس میں ہوتی ہے لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ بچوں کو السرز نہیں ہوتے بچوں کو بھی کئی دفعہ پریکٹیکلسرز جو ہے وہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم چیز جو نفسیات کے حوالے سے آئی تھنک آپ کو جاننی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جی، جو زیادہ یو نو جن کی اے ٹائپ پرسنالٹی ہوتی ہے یا جو زیادہ اسٹریس سے ڈیل کرتے ہیں یا جو جو جنرلی زیادہ اسٹریس میں رہتے ہیں اور ان کی لائف اسٹائل جو ہیں بڑے اسٹریسفل ہیں وہ زیادہ سسپٹیبل ہے اس طرح کی کنڈیشن کے لیے یا وہ زیادہ ولربل ہے اس طرح کی کنڈیشن کے لیے ان میں آپ کو یہ کنڈیشن جو ہے وہ کئی دفعہ زیادہ ملتی ہے اسی طرح ایک اور ڈس آرڈر یا ایک اور کنڈیشن جس کا تعلق ڈائجسٹو سسٹم سے ہے اس کو ہم ہیپاٹائٹس کہتے ہیں یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جس میں لیور جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے اور لیور کی جو فنکشننگ ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے اور وہ پوری طرح سے فنکشن کر نہیں سکتا کیونکہ اس اس کے اندر زخم یا انفلیمڈ لیور جس کو ہم کہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ایک اس کا ریزلٹنٹ ہوتا ہے تو پہلا جو پہلے جو انیشل سمٹمس ہیں ہیپاٹائٹس کے وہ بالکل فلو ٹائپ ہی ہوتے ہیں کہ جسم میں درد بخار کی کیفیت اور جسم سست سس سا رہتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ جانڈس کی شکل اختیار کر لیتا ہے جانڈس جو ہے ایک جانڈس تو ہوتا ہے بچپن میں وہ جو ایک دو دن رہتا ہے وہ تو نارمل جانڈس کنسیڈر کیا جاتا ہے لیکن یہ جو جانڈس ہے اس میں آہستہ آہستہ جو اسکن کا کلر ہے وہ یلوئش سا ہو جاتا ہے اور اکثر اوقات اس کی سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ ہے کہ ہماری جو آئیز ہیں وہ یلو سی ہو جاتی ہیں تو اکثر اگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یلو آئیز ہو جاتی ہیں تو ہم فوراً رجوع ہمیں کرنا چاہیے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تو ہیپاٹائٹس اے جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے کنٹیمنیٹڈ فوڈ سے یو نو اگر آپ نے لگ سے کہ کھانا کسی ایسی جگہ سے کھا لیا جو خراب تھا یا کسی ایسے ریسٹورینٹ میں چلے گئے جہاں پہ انہوں نے آپ کو پرانی چیز کوئی بنی ہوئی دو دن پرانی چیز آپ کو سرو کر دی تو اس سے بھی یو نو ہمیں ہیپیٹائٹس اے ہو سکتا ہے اسی طرح اگر پانی جو ہے وہ کنٹامنیٹیڈ ہے وہ صاف نہیں ہے اس میں گندگی ہے تو اس سے بھی ہمیں ہیپیٹائٹس ہو سکتا ہے اور اسی طرح اگر صاف برتن یو نو یوز نہ کیے جائے اور یو نو کنٹامنیٹیڈ برتن ہو اور یو you نو know, اس سے بھی ہمیں ہیپیٹائٹس اے کی شکایت ہو سکتی ہے لیکن یو نو ہیپیٹائٹس اے جو ہے اس کا علاج ہے اور انسان یو نو اس سے نکل سک نکل آتا ہے اسی طرح ہیپیٹائٹس بی اور سی ہے ہیپیٹائٹس بی اور سی جو ہے یہ انفیکشن جو ہے یہ کنٹیمنیٹیڈ فوڈ کی وجہ سے یا کنٹیمنیٹیڈ واٹر کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ یہ کئی دفعہ سیکشل کانٹیکٹ کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے اور یا کہ آپ ہاسپٹلائز ہوئے اور آپ نے اکثر یہ اخباروں میں بھی پڑھا ہوگا اور ہو سکتا ہے آپ کے کچھ جاننے والوں سے بھی ایسے ہوا ہو کہ وہ کسی ایسے ہاسپٹل میں داخل ہوئے جہاں پہ انہیں بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پڑی اور بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے وہ یو نو اکثر اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بلڈ بلڈ ٹرانسفیوژن بغیر بلڈ کو ٹیسٹ کیے یو نو کہ آیا اس میں کوئی اور انفیکشن تو نہیں ہے وہ لگا وہ بلڈ ٹرانسفیوز کر دیا جاتا ہے اور پیشنٹس کو لگا دیا جاتا ہے اب شکر ہے کہ اب موجودہ زمانے میں تو بلڈ بینکس بن گئے ہیں اور جہاں پہ ہر بلڈ کا جو بیگ ہے اس کو پہلے you know properly test out کیا جاتا ہے اور اس کے بعد بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے اس کا استعمال ہوتا ہے تو اس سے یہ چیز میں بڑی بچت ہو گئی ہے ورنہ ایک زمانہ تھا جہاں پہ اس طرح یو نو غلط قسم کا خون لگنے سے اور خاص طور پہ یو نو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈیولپنگ ورلڈ میں خاص طور پہ خون جو ہے وہ بیچا جاتا ہے اور خون کون لوگ بیچتے ہیں کئی وہ لوگ بیچتے ہیں جو are on some kind of نشہ you know people using heroin sometimes in order to you know take care of their you know need for the drug وہ اپنا خون بیچ دیتے ہیں کئی دفعہ چرس پینے والے لوگ خون بیچتے ہیں اسی طرح اور نشہ کرنے والے بھی کئی دفعہ خون بیچتے ہیں تو اس سے بھی یہ جو ٹرانسفیوژن ایسے ٹرانسفیوژن سے جو ایڈکٹس کا اگر خون آپ کو لگ جائے تو اس سے بھی یو you نو know, اس طرح کی جو بیماری ہے ہیپاٹائٹس بی یا سی وہ ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے سم فارمز آف ہیپاٹائٹس جو ہے یو you نو know, اگر اس کو رائٹ اوے اٹینڈ نہ کیا جائے اس کا علاج نہ کیا جائے تو it can cause damage I mean کئی دفعہ لیور پہ اس کی وجہ سے پرمنٹ ڈیمیج بھی ہو جاتا ہے تو اس لیے one has to be very very careful when it comes to these sort of condition اور ہیپاٹائٹس سے اس لیے ہمیشہ بچنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے تو لیور جو ہے یو نو لیور کی امپورٹینس جو ہے وہ صرف ڈائجسٹو پروسیسز میں نہیں ہے بلکہ لیور جو ہے وہ ایک قسم کا ایک ایسا ایجنٹ ہے جو چیزوں کو کلین کرتا ہے اور بلڈ کی کمپوزیشن کو مینٹین کرتا ہے اور ایک بہت امپورٹنٹ جو ایک فنکشن جو ہے باڈی میں وہ رول پلے کرتا ہے تو اس کی لیور کی ایک اور بھی کنڈیشن ہے جو کہ بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے اس کو اس کو ہم کہتے ہیں سیروسز آف دا لیور آپ نے سنا ہوگا سیروسز کا نام تو سیروسز کیا ہوتا ہے تو بیسکلی لیور جو ہے جب اس کے سیلز جو ہے جب وہ ڈائی آف ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو اس سے جو ڈیڈ سیلز ہیں وہ ریپلیس اپنے آپ کو کرنا شروع کر دیتے ہیں non functional fibre you know fibrous scar tissue سے تو یہ جو non functional fibrous scar tissue ہے یہ ہمارے لیور کے فنکشننگ کو افیکٹ کرنا آہستہ آہستہ شروع کر دیتا ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا لیور جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیمیج کی طرف یو نو چلنا شروع ہو جاتا ہے اور جب ایک لیور ڈیمیج شروع ہو جائے تو ظاہر ہے کہ لیور کی فنکشن جو ہے وہ ہنڈریڈ پرسینٹ پہ نہیں رہتی وہ پھر کم ہونی شروع ہو جاتی ہے تو یہ جو اسکار ٹیشو ہوتا ہے جو ڈیمیج ٹیشو ہوتا ہے وچ از یہ ایک پرماننٹ ڈیمیج ہوتا ہے یہ ایک پرماننٹ اسکار ہوتا ہے اس کا آج تک کوئی علاج اب تک نہیں یو نو ڈیولپ ہوا یا نکلا تو اس کی وجہ سے جو لیور کی فنکشننگ ہے وہ آہستہ آہستہ امپیئرمنٹ کی طرف چلی جاتی ہے اس کے کئی کازز ہوتے ہیں لیکن دو کنڈیشنز جو ہیں وہ بڑی ضروری ذہن میں رکھنی ہے ایک تو سیروسز ہیپاٹائٹس کی وجہ سے یو نو ڈیولپ ہو سکتا ہے اور دوسرا الکوہول ابیوز کی وجہ سے یہ ڈیولپ ہوتا ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ الکوہولکس جو ہے وہ سیروسز آف دا لیور کی وجہ سے ڈائی بیکاز لیور کی جو فنکشننگ ہے وہ امپیئر ہو جاتی ہے الکوہل ابیوز میں اور وہ آہستہ آہستہ اپنا فنکشن کرنا چھوڑ دیتا ہے اینڈ دیٹ کاز ڈیتھ اسی طرح ایک اور کنڈیشن یو نو جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ بھی ڈائجسٹو سسٹم کچھ پارٹس جو ہے اس میں انوالو ہوتے ہیں اور وہ کینسر ہے دو قسم کا جو کینسر ہے وہ خاص طور پہ مینشن کرنا میں چاہوں گا one is the cancer of the colon and the other is the cancer of the rectum یہ دونوں آرگنس جو ہیں ان کا بڑا امپورٹنٹ دخل ہے ڈائجسٹو سسٹم میں کولن کا بھی امپورٹنٹ دخل ہے اسی طرح ریکٹم کا بھی امپورٹنٹ یو نو ایک رول ہے نارملی یہ جو کینسرز ہیں of the colon and the rectum یہ چالیس سال کی عمر کے بعد ہوتے ہیں یہ اس سے پہلے نہیں ہوتے تو یہ یہ ینگر انڈیویجل میں نہیں ہوتے یہ چالیس سال کے بعد ہوتے ہیں تو ان کی بھی ارلی ڈیٹیکشن اگر ہو جائے اگر جلدی پتہ چل جائے تو پھر چانسز جو ریکوری کے ہیں ان میں وہ کافی ہائی ہوتے ہیں لیکن ان کا ارلی ڈیٹیکشن جو ہے that is very very essential and important اگر وہ نہ ہو تو پھر کئی دفعہ یہ کنڈیشن جو ہے یہ کین بی آلسو اب میں ذکر کرنا چاہوں گا ایک اور سسٹم کا جس کو ہم رینل سسٹم کا نام دیتے ہیں لیکن ذہن میں آپ یہ رکھیے کہ جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے لیور کی فنکشننگ کی لیور کا فنکشن جو ہے یو you نو know, چیزوں کو میٹابلائز کرنا آپ نے دیکھا کہ وہ ہے تو اسی طرح رینل رینل سسٹم بھی جو ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے میٹابلزم میں یو نو باڈی کے تو when we talk of renal system تو ہم بیسکلی تین چار چیزوں کی بات کرتے ہیں وی ٹاک آف کڈنیز یہ جو رینل سسٹم ہے it consist of kidneys it also consist of ureters and it consist of urinary bladder and it also consist of urethra تو یہ سب جو چار یہ جو کمپوننٹس ہیں یہ جو چار آرگنز ہیں کڈنی جو ہے آپ کو پتا ہی ہے اس کا جو مین فنکشن جو ہے وہ ریگولیشن آف باڈیلی فلوئڈ ہے کہ جسم کے اندر جتنے بھی فلوئڈس ہیں یو نو ان کو ریگولیٹ کرنا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک مین فنکشن جو کڈنی کا ہے وہ یورین کو پروڈیوس کرنا ہے so it's a very important function of the kidney to regulate the fluid of the body you know جس میں بلڈ بھی آ جاتا ہے اور پھر یورین کو پروڈیوس کرنا وہ بھی ایک اس کا فنکشن فنکشن ہے اسی طرح جو یوریٹرز ہیں یوریٹرز جو ہیں they contain soft smooth muscle tissue اور ان کا جو کام ہے وہ ہے بیسکلی یورین کو بلیڈر کی طرف یو نو لے جانا تو وہ جو ایک قسم کی پیراسٹیلک ویو والی موومنٹ جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اس موومنٹ کے ساتھ جو یوریٹرز ہیں یہ یورین کو بلیڈر کی طرف لے کے جاتے ہیں تو بلیڈر کیا ہے بلیڈر جو ہے یہ ایک قسم کا بیگ ہے یو نو اس بیگ آپ کہہ لیجئے ایک ریزروائر کہہ لیجئے اور یورین ہے تو یہاں پہ جو یورین ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے اسی طرح جو چوتھا آرگن ہے یوریترا وہ جو ہے یورین کو بلیڈر میں سے باہر نکالنے میں رول پلے کرتا ہے تو یورین کا جو کام ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ کام ہے کہ یورین کو باہر نکالنا سو so, یورین جو ہے وہ بیسکلی صرف ایکسس واٹر ہی نہیں ہے بلکہ جو سرپلس الیکٹرولائٹس ہے وہ بھی یورین کی شکل اختیار کرتی ہیں اور اسی طرح وہ میٹابلائز ہو کے فوڈ جو ہے وہ بھی سرپلس ایسڈ اور الکلیز کی شکل میں یورین یورین کی فارم میں نکلتا ہے تو یہ جو فنکشن ہے کڈنی کا یہ بڑا امپورٹنٹ فنکشن ہے کہ باڈی کے اندر سے یہ جو فالتو یا ایکسس جو چیزیں ہیں ان کو ان کا ایک لیول مینٹین کرنا خاص طور پہ ان کا واٹر لیول مینٹین کرنا جو ہے الیکٹرولائٹ بیلنس مینٹین کرنا جو ہے بلڈ میں پی ایچ لیول جو فاسفیٹ کا ہے اس کو مینٹین جو کرنا ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے in a way in that way kidney plays a very important role of keeping homeostasis ایک بیلنس جو ہے وہ کڈنی جو ہے وہ رکھنے میں ایک بڑا امپورٹینٹ رول پلے کرتی ہے الیکٹرولائٹس کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ان میں دو چیزیں میں خاص طور پہ مینشن کرنی چاہوں گا کہ دو قسم کی جو الیکٹرولائٹس ہیں ایک سوڈیم اور دوسری پوٹیشیم کی جو الیکٹرولائٹس ہیں they play a very important part because they are involved in the normal chemical reactions جسم کے اور مسکولر کنٹریکشن میں وہ بڑا رول پلے کرتی ہیں اور نرو امپلسز کی کنڈکشن میں یو نو یہ چیزیں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں اسی طرح امپورٹنٹ فنکشن جو کڈنیز کا ایک اور ہے وہ ہے سوڈیم اور پوٹیشیم کا بیلنس مینٹین کرنا یہ بھی جو ہے یہ کڈنی کا بڑا امپورٹنٹ فنکشن ہے in case of certain disease خاص طور پہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ the urine also you know contains جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو کئی دفعہ ہماری جو بیماری ہے وہ یورین میں بھی اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتی ہے اور ہمارا جو یورین ہے اس میں بے شمار کنسٹیچوئنٹس جو ہیں ہمارے بیکٹیریا کے ہمارے انفیکشن کے وہ جمع ہو جاتے ہیں اسی لیے آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو اس سے پہلے کہ اینٹی بایوٹک شروع کی جائے ہمیں اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی یورین ٹیسٹ کرواؤ تو وہ یورین ٹیسٹ کیوں کروایا جاتا ہے وہ اسی لیے کروایا جاتا ہے کہ یہ دیکھا جائے یہ یہ ایک قسم کا ڈائگنوسٹک ایلیمنٹ ہے یورین انالیس کا کہ یہ ڈٹرمن کیا جائے کہ کس چیز کی زیادتی ہے فار انسٹنس اگر یورین انالیس میں ایکسیس آف گلوکوز آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی the person has a high sugar level the person may be is diabetic اسی طرح اگر یورین میں ریڈ بلڈ سیلس زیادہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ may be the person has some kind of a kidney problem اس لیے آپ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ورچولی ہر بیماری کی ڈائگنوسز اور علاج سے پہلے یورین انالیسز جو ہے وہ کروایا جاتا ہے اب میں you know before I wind up this lecture میں اب ذکر بریفلی کرنا چاہوں گا کچھ ان ڈس آرڈرس کا جو کہ رینل ڈس آرڈرس کہلاتے ہیں ان میں ایک چیز جو بہت کامن ہے وہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہے یورینری ٹریکٹ انفیکشن جو ہے یہ انویریبلی uh, خواتین کو ہوتی ہے اور بڑی کامن ہے اور یو you نو know, اس میں اس کی ایک جو سمٹم ہے وہ یہی ہے کہ it's very painful especially urination کے پروسیس جو ہے وہ ان کے لیے بہت پینفل ہو جاتا ہے اور اکثر اوقات اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے اسی طرح ایک اور جو کنڈیشن جو ہے جو دیکھنے میں آتی ہے اس کو ہم ایجین کہتے ہیں ایجین ایسی کنڈیشن ہے کہ جس میں کڈنی جو ہے وہ مارکلی انفلیمڈ ہو جاتی ہے پھر تیسری کنڈیشن جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ بیسکلی کڈنی فیلئر ہے کڈنی فیلئر کی جو کنڈیشن ہے اس میں کڈنی جو ہے اس وہ اموبلائز سی ہو جاتی ہے امپیئر ہو جاتی ہے اور وہ ایڈیکویٹ یورین پروڈیوس نہیں کرتی اور جب وہ ایڈیکویٹ یورین پروڈیوس نہیں کرتی تو وہ جو اندر کا میٹابلزم ہے ہمارا یو you نو know, وہ ایکسٹرا فلوئڈس کا نکلنا اور ایکسٹرا ویسٹ ویسٹڈ فوڈ کا نکلنا وہ افیکٹ ہو جاتا ہے اور اس اس کنڈیشن کی وجہ سے یو you نو know, یہ جو کنڈیشن ہے یہ کئی دفعہ بہت سیریس ہو جاتی ہے اور کڈنی ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے کئی دفعہ کئی دفعہ آرٹیفیشیل کڈنی لگانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے یا کئی دفعہ کڈنی ڈائلسس کی ضرورت پڑ جاتی ہے یہ ساری کی ساری جو کنڈیشنز ہیں they are very demanding conditions and some of them are very painful conditions for the patient to go through also تو ہیلتھ سائیکالوجسٹ جو ہے you know they been involved in addressing these problems of the kidney patient وہ دو طریقوں سے ان پرابلمس کو اٹینڈ کرتے ہیں ایک تو ایجوکیٹ کرتے ہیں ان کی جو ایموشنل جو کنڈیشن ہے اس سے ڈیل کرتے ہیں اکثر اوقات جہاں پہ ڈائلسس پہ پیشنٹ ہو وہاں پہ ہیلتھ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ کاؤنسل کرتا ہے پیشنٹ کو because it's a very painful cumbersome process جیسے میں نے آپ کو بتایا اس فیملی کے لیے بھی بڑا ڈیمانڈنگ ہوتا ہے ان کو بھی کاؤنسل کرتا ہے اور اور پیشنٹ کا جو مورال ہے اس کو یو نو ریز کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح یہ اس جگہ پہ میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کچھ ایسے میٹلز ہیوی میٹلز ہیں جن کو اوائڈ کرنا چاہیے ڈائٹ میں خاص طور پہ ہمارے ہاں جس طرح کشتوں کا بڑا رواج ہے اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ جو کشتے ہیں جو اکثر اوقات سڑکوں پہ آپ کو نظر آئے گا لوگ بیچتے ہوئے ان سے گریز کریں کیونکہ ان میں میٹل کا کانٹینٹ بہت ہیوی ہوتا ہے اور یہ انویریبلی کڈنی ڈیمیج کرتے ہیں تو تو اسی طرح جو سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ پھر ان پیشنٹس کو کو مورل سپورٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور جو ان کا سسٹم ہے اس کو بلڈ کرتے ہیں تاکہ ان کے جو ریلیشن شپ ایشوز جو پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں ان ایریاز میں ٹرائی ٹو ہیلپ دیم جو کہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے وتھ کڈنی پرابلمس تو اس کے ساتھ یو you نو know, ہمارا یہ جو رینل سسٹم ہے اس کا اس اس, اس کا لیکچر اور ڈائجسٹو سسٹم کا لیکچر جو ہے وہ میں آج ختم کرنا چاہوں گا انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم کارڈیو ویسکولر سسٹم کی بات کریں گے تب تک کے لیے یو نو میں اجازت چاہوں گا so you take care and you better start studying now because ان قریب آپ کو اسائنمنٹ بھی ملنی ہے اور آپ کو ایگزام بھی آنے والا ہے تو ہم اپنے آپ کو یو نو پوری طرح سے گیئر اپ کر لیں ٹل نیکسٹ ٹائم خدا حافظ